حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب پہچانتا ہوں ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم بیان کیا کہ میں نے عرض کیا جی ہاں آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار اٹھتر